ثابت نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سے جس حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ باقی بچ جائے وہ باقی بچ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاں سے چاہے گا مخلوق پیدا فرما دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اسی